ونسلم على رسوله الكريم أما بعد تعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال لهم الحق صدق الله العلي العظيم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 الصلاة والسلام عليك يا شفيع المهدين وعلى أجمعين حمد وصلاة صلاة شعبان المعظم کا یہ مبارک مہینہ ہے اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت عبادت فرمایا کرتے تھے اور خاص طور پر اس مہینے کی پندرہویں میں پوری رات عبادت فرماتے تھے اور اتنی کثرت سے عبادت فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک متبرم ہو جاتے تھے سوج جاتے تھے شابان کا یہ مہینہ اسلامی سن کا آٹھواں مہینہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھتے اور روزہ بھی رکھتے صحابہ کرام کا یہ بیان ہے حضور علیہ سراد و تسلیم شابان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے کہ آپ شاہبان کو رمضان سے ملا دیں گے یعنی پورے شابان کے روزے رکھیں گے اسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ روزہ بھی رکھتے شابان کے مہینے میں کثرت سے اور رات میں کثرت سے عبادت بھی فرمایا کرتے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان ہے کہ آپ اتنی عبادت فرماتے اتنی عبادت فرماتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے مناجات کرتے یہاں تک کہ صبح ہو جایا کرتے ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ جنت البقی تشریف لے گئے یہ مدینہ منورہ کا بڑا پرانا قبرستان ہے اور اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام حرام فرما ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج متحرات اور آپ کی اولاد اور دیگر عدل صحابہ اسلام جہاں آرام فرما ہے یہ بڑا قدیم قبرستان شابار المعظم کی خاص طور پر پندرہویں تاریخ میں آپ جمت البقی تشریف لے گئے وہاں آپ عبادت فرما رہے ہیں اور دعا میں مصروف ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے مبارک آپ کے قدم مبارک متبرم ہیں حضرت عائشہ حضور صاحب قطور حضور آپ اتنی اس لیے عبادت فرماتی ہیں پوری پوری رات عبادت فرما رہے ہیں اور آپ کے پائے مبارک جو ہیں وہ متبرم ہو گئے تو آپ اس لیے کثرت سے عبادت فرماتے تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ میں کیوں نہ اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ بنا یعنی میری یہ عبادت جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ میں گناہ گار ہوں اور میرے گناہ ہیں میری پوری رات عبادت کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا گناہوں کی بخشش کے لیے نہیں ہے بلکہ میری یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزاری کے طور پر ہے اور ہمیں اس حدیث شریف سے یہ سبق جو ہے کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول اللہ کے محبوب و پیارے بندے اور جن کے سبب اور جن کے وسیلے اور جن کے تفیل امت کے گناہ بخشے جائیں وہ اتنا اتنا عبادت کا اہتمام فرمائیں اور اتنی کثرت سے روزے رکھیں کہ دن میں روزہ اور رات میں جو ہے وہ کثرت سے عبادت اور قدم مبارک سوچ جائیں اور اس طرح سے آپ جو ہے عبادت میں مصروف رہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا یہ سب معمول اور آپ کی جو ہے عبادت اور یہ روزے امت مسلمہ کے لیے تعلیم کے لیے کہ میں اللہ کا نبی ہو کر اور اللہ کا رسول ہو کر اتنی کثرت سے عبادت کروں کم از کم جو ہے تم اے میری امت میری اس عبادت اور میرے اس معمول کو مضبوط رکھتے ہوئے اس خاص طور پر اس ماہ مبارک میں تو کثرت سے جو ہے عبادت کا جو ہے وہ اہتمام کریں اور اس ماہ مبارک میں سارے خیر اور نیکیوں میں مصروف رہیں ایک اور موقع پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کثرت سے عبادت کرتے ہوئے حضرت عائشہ دیکھتی ہیں تو حضور سے عرض کرتی ہیں حضور آپ اتنی عبادت فرماتے ہیں ایسا ایسا کیوں ہے آخر آپ اتنی کثرت سے کہ رات بھر عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں تو آپ کی اس کثرت عبادت کا سبب کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ خبر ہے کہ یہ رمضان المبارک کی رات کیسی ہے اور کتنی جو ہے متبرک اور کتنی جو ہے بابرکت یہ رات ہے تو آپ نے حضور آپ بہتر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں تو آپ نے اشاد فرمایا کہ عائشہ یہ شابان کی یعنی پندرہویں شب وہ شب ہے وہ رات ہے اور یہ شابان المعظم کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص طور پر اس کی پندرہویں شب میں پندرہویں تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں اس کے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جس وقت میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں تو اس لیے جو ہے میں اس مہینے میں خاص طور پر اس تاریخ میں اور اس دن جو ہے روزہ رکھتا ہوں اور جو ہے کثرت سے عبادت کرتا ہوں تو پتہ یہ چلا کہ شوال معظم کی پندرہویں تاریخ جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل احادیث میں جو ہے وہ اس کے بارے میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں یعنی اس کی رحمت خاص طور پر اللہ کے بندوں کے قریب ہوتی ہے یہ پندرہویں تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم اور اس کی رحمت اللہ کے بندوں کے قریب ہوتی ہے تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے پکارنے والا ایک پکارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا کرائی جاتی ہے کہ کون ہے کہ جو رزق کا طلبگار ہو میں اسے رزق عطا فرماؤں اور کون ہے بیماریوں میں مبتلا کہ میں اسے تندرستی اور شفا عطا فرماؤں کون ہے اپنے گناہوں سے معافی کا طلبگار کہ میں اس کے گناہوں کو وقت دوں غرضی کی اس طرح سے اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا رہتا ہے اور یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جاتی ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو یہ آواز دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اس طرح سے جو ہے اس ایسی خوشخبریوں سے جو ہے وہ سرکار کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب یہ پکار ہو اللہ کی طرف سے جب یہ بلاوا ہو اور بندے جو ہے وہ غافل ہوئے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوں تو یہ کتنی بڑی غفلت ہے اور کتنے انعام و اکرام سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے تو اب جسے یقین ہو ان امور پر اور ان باتوں پر تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ وہ خاص طور پر جو ہے وہ اس رات اور اس مہینے کی پندرہویں شب میں جو ہے وہ عبادت کا کچھ نہ کچھ اہتمام کرے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں اس لیے کثرت سے عبادت فرماتے تھے اور اس لیے کثرت سے جو ہے وہ رات میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی وارگاہ میں اپنے آپ کو ذکر روزگار میں مصروف رکھتے تھے کہ تاکہ اللہ تبارک مطالعہ کی بے قرار رحمت اپنے دامن میں سمیٹی جائے بے قرار اس کی نوازشیں حاصل کی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا خصوصی فضل و کرم اس رات میں ہوتے ہیں یہاں تک کہ ایک روایت میں تو یہ آیا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کی حضور جو ہے یہ کیسا مہینہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں خبر ہونی چاہیے یہ وہ مبارک مہینہ ہے شابان کا یہ ایسا متبرک مہینہ ہے اور خاص طور پر اس کی جو ہے پندرہویں شب ایسی متبرک شب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنے بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور تمہیں خبر ہے عائشہ اللہ تبارک و تعالی کتنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اس میں کتنے گناہ گار بخشے جاتے ہیں فرمایا کہ بنو قلب کی جو بکریاں ہیں اس بکریوں کے جسم پر ان کی کھالوں میں جو بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہ گار بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں اتنے بندوں کی بخشش ہوتی ہے یعنی یہ کثرت کی طرف اشارہ ہو کون ہے جو آج یہ بتلائے کہ جناب کھلا بکری کی جو کھاد ہے اس میں اتنے بال ہیں اتنے جو ہے یعنی اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت کتنی بے کرا ہے کتنی وسیع اس کی رحمت کے کوئی اندازہ نہیں کر سکتی اور اس رات میں بندوں کی جو بخشش ہوتی ہے اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا اور اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اتنی یعنی رحمت کثیر اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے اس کے بندوں کو حاصل ہوتی ہے بعض بدبخت ایسے بھی ہیں کہ جو اس رات میں بھی جو ہے اپنے آپ کو بخش سے محروم رکھتے ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے والدین کے نافرمان وہ لوگ کہ جو معاذ اللہ شراب نوشی کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو سحر اور جادو پر عمل کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو حسد اور پینا رکھتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں وہ اس رات میں بھی محروم رہتے ہیں ان سے اس سے بڑھ کر جو ہے ان کی محرومی کی اور کیا جو ہے یعنی بات کی جا سکتی ہے ان کی شخاوت اور ان کی بدبختی کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے بلاوا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلایا جائے کہ آؤ بخش کے دروازے کھلے ہیں آؤ رحمت کے دروازے کھلے ہیں آؤ رزق کے دروازے کھلے ہیں اور پھر جو ہے وہ اپنی اس بے عملی اور بد عملی کا شکار ہو کر اپنے آپ کو حصول رزق اور زیادتی رزق سے اپنے آپ کو دور رکھیں بخش سے اپنے آپ کو محروم رکھیں اور بیماریوں سے جو ہے بیماریوں کی شفا حاصل کرنے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بدبخت اور محروم سب کوئی نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ کی طرف سے تو اس قدر جو ہے بے شمار رحمتیں اور بے شمار جو ہے نوازشیں اس کے بندوں کو جو ہے وہ عطا کی جاتی ہیں خود انسان ہی جو ہے وہ اپنی بد عملیوں اور اپنی اپنی غفلت کا جو ہے شکار ہو کر اپنے آپ کو جو ہے وہ محروم کر دیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے شعبان المعظم کے پندرہویں شب میں کہ آپ جنت البقی تشریف لے جاتے رہیں اس سے یہ ثبوت اور اس سے جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں خاص طور پر جو ہے مسلمانوں کو قبرستان جانا وہاں جو ہے جو ہے دعائیں مفرت کرنا اور اپنے عزیز و قارب کے لیے دعائیں کرنا یہ سنت دعا تو کہیں بھی کی جا سکتی ہے یہاں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہی کرتے تھے لیکن شابان المعظم کی پندرہویں شب میں آپ کا جو ہے رات کو اٹھ کر جنت البقی تشریف لے جانا اور وہاں پر جو ہے مناجات کرنا وہاں پر ذکر و اسکار کرنا اور وہاں پر جو ہے دعائیں کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہاں جا کر جو ہے سکون کے ساتھ اور جو ہے وہ یعنی انتہائی انہمات اور توجہ کے ساتھ عبادت مصروف رہ کر جو ہے اپنی امت کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ دعا فرماتے تھے تو یہ ایک بہت اچھا یعنی بہت ہی یعنی بہترین طریقہ ہے اور اس میں ہمیں جو ہے یہ کرنا چاہیے کہ قبرستان جائیں تو وہاں پر جو ہے دعا دعا و ذکر و اسکار کریں مصروف اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور اس میں بعض باتیں جو ہمارے یہاں جو ہے وہ جن کا یعنی یہ سمجھ لیں کہ شرعی احکام سے آداب زیارت قبور سے جو ہے یعنی غافل رہنے اور عدم واقعیت کے بنا پر بعض قبور ایسے ہم جو ہے وہ کر لیتے ہیں جو جن کو شریعت نے منع کیا شریعت میں جو ہے ان کی ممانعت کہ ایک تو یہ کہ جناب ہم جاتے ہیں قبرستان تو قبروں کے اوپر سے گزرتے ہوئے قبروں پر پاؤں رکھتے ہوئے جاتے ہیں یہ انتہائی جو ہے وہ بہت ہی خلاف شرع قبروں پر پاؤں رکھنا بلا ضرورت ہے قبروں پر جو ہے وہ پاؤں رکھ کر جانا قبروں کو روندنا یہ بہت بڑا جو ہے گنا ہے اس سے بچنا چاہیے ضروری نہیں کہ ہم جہاں ہمارے کسی دوست یا ہمارے کسی جو ہے وہ عزیز و قارب میں سے کسی قبر ہے اس قبر کے پاس ہی جا کر جو ہے وہاں کھڑے ہو کر پاتے پڑی جائیں اگر پاؤں جو ہے قبر قبروں پر نہ پڑے پڑتے ہوں راستہ اگر ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن جب ہمارے یہاں عام طور پر قبرستانوں کی جو صورت حال و انتہائی ناگفتہ گستا دے ہے کہ جناب کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی یہ جہالت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اور ہو رہا ہے کہ قبر پر خاص طور پر جا کر وہاں اپنے کسی عزیز عزیز کی قبر پر اگر فاتحہ پڑھنا چاہیں تو وہاں جو ہے ہم بغیر قبروں کو رونتے ہوئے نہیں جا سکتے اس طرح سے بنائی ہوئی تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ دور ہی رہ کر جو ہے فاتحہ پڑھ لیں اور نہ صرف یہ کہ اپنے کسی دوست اور کسی جو ہے وہ جو ہے وہ خاندان کے فرض کے لیے بلکہ تمام کے لیے دعائیں نفرت کرنی چاہیے اس کے لیے تو ہو ہی جاتی ہے دوسروں کے لیے اگر آپ کریں گے تو اس میں بھی آپ کے لیے ثواب ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ جناب اگر بتی یا چراغ جو ہے ہم جا کر این قبروں کے اوپر رکھ کر جو جلاتے ہیں یہ بہت بڑی جو ہے یعنی غلطی ہے ہماری یہ آداب زیارت قبور کے خلاف بلکہ ایسی صورت اگر ہو تو وہاں ہم اگر بتی اگر جلائیں تو قبر کے اوپر نہیں جلانی رکھنی چاہیے قبر کے اوپر نہیں گاڑنی چاہیے بلکہ سائڈ میں جو ہے وہ رکھ دیں کسی دوسری طرف رکھ دیں روشنی کے اہتمام کی خاطر اگر جو ہے چراغ وغیرہ جلائیں تو قبر کے اوپر نہیں رکھنی چاہیے یعنی قبر کو ہر ایسی چیز سے کہ جس کا تعلق جس کی نسبت آگ سے ہو اس کو ہمیں جو ہے قبر سے دور رکھنا چاہیے قبر کے قبر سے ہٹ کر جو ہے اس ایسی چیزیں کرنی چاہیے اگر بتی دور رکھی جائے چراغ وغیرہ جلانا ہو تو ہٹ کر جلا دیا جائے ساتھ علیحدہ بنا کے وہاں رکھ دیا جائے یعنی قبر کے عین اوپر نہیں ہونی چاہیے تو اس طرح کی یہ چیزیں جو ہے نہیں ہونی چاہیے وہاں جائیں اگر پھول بھی پھول وغیرہ آپ کو ڈالنا ہے پھول وغیرہ ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہاں بیٹھ کر سائڈ میں بیٹھ کر کسی طرف بھی بیٹھ کر کسی جگہ بھی عام طور پر جو ہے قبرستان میں جو ہے نماز کے لیے جو ہے جگہ بھی بنا دی جاتی ہے وہاں بیٹھ کر جو ہے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں ذکر و اطلاع کریں تصویر و تحلیل کریں اور پھر آخر میں اشار ثواب کریں تو یہ اچھی باتیں ہیں لیکن اس کے لیے بعض خلاف اشرا امور کا جو انتخاب کیا جاتا ہے بعض لوگ جو اس کو صنعت بنا لیتے ہیں دلیل بنا لیتے ہیں کہ جناب ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے لہٰذا جو ہے قبرستان جانا ہی نہیں چاہیے یہ سب جو ہے یہ جو ہے بدت ہے یہ کھلا ہے جن کا ہے ایسی یہ بالکل غلط جو باتیں خلاف شرح ہو اس کے اضالے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ تمہارا یہ قدم خلاف شرح ہے یہ پھر تمہارا جو ہے خلاف شرح ہے اس سے بچا جائے تو نہ یہ کہ نفس جو ہے وہ نفس عمل سے جو ہے لوگوں کو روک دیا جائے سارے خیر سے روک دیا جائے اب اگر کوئی مسجد میں آ کر خلاف شرح امر کا انتخاب کرے غلطی کرے تو اب یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ تم مسجد مت جایا کرو مسجد میں تمہارا آنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے بس یہ کہا جائے گا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر میں آنے کے آداب ہیں یہاں آؤ تو یہ شور ہوگا نہیں کرنا چاہیے یہاں آئے تو جو ہے وہ دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے یہاں آ کر جو ہے تغل غیبت نہیں کرنی چاہیے برائیاں نہیں کرنی چاہیے زور سے نہیں بولنا چاہیے یہاں آ کر اللہ کی عبادت کی جائے مکرو وقت نہیں ہے تو نبل پڑھ لی جائیں نمازیں پڑھ لی جائیں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو یہ بتلایا جائے گا تو بہرحال پندرہ شعبان المعظم اور اس کی یہ پندرہویں شب ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے اس میں جو ہے قرآن کریم پڑھنا چاہیے ذکر اذکار کرنا چاہیے اور جن لوگوں کی نمازیں قضا نہیں ہوئی ہیں سب ان کی نمازیں جو ہیں ان کے ذمے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے نفل پڑھے جائیں نفل پڑھنا یہ بھی اللہ کی قربیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے لیکن جن لوگوں کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی قضا نمازیں جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے اور قضا نمازیں یاد نہیں ہیں تو اپنے ذہن میں متعین کر لی جائیں کہ میری اتنے سال کی نمازیں جو ہیں وہ قضا ہو گئی ہوں گی اور قضا نمازوں میں بارہ سال کی عمر سے شمار کرنا چاہیے اس کو اب پھر جو ہے یعنی زیادہ سے زیادہ جو ہے اندازہ کر کر ان کو قضا ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے قضا نمازیں جو ہیں جلد سے جلد جو ہے وہ پڑھنی چاہیے اور زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں آج آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ گزشتہ سال جو ہے اس مہینے میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج جو ہے وہ ہمارے ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش ہے اس کو جو ہے اللہ کے احکام اور اس کے رسول کے احکام میں گزارنا چاہیے اور نماز کتنی اہم عبادت سب سے پہلا سوال سب مسلمان جانتے ہیں کہ قیامت میں جو ہوگا تو نماز سے متعلق ہوگا اگر نماز کا معاملہ درست ہوا اور اس میں کامیابی ہو گئی تو اس کی برکت سے سارے معاملات جو ہیں وہ اخروی حل ہوتے چلے جائیں گے اور کہیں نماز ہی میں اٹک گئے نمازی کے معاملے میں فیل ہو گئے خدا نہ خاص کا تو پھر آپ اندازہ کریں گے پھر کیا ہوگا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جو ہے سر تسلیم خم کرنا چاہیے اپنی زندگی کو جو ہے موقع اور غنیمت جانتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے اپنی فوج شدہ نمازیں اپنی سزا نمازیں جو ہیں وہ ان ان ایام میں ان دنوں میں جب بھی فرصت ملے ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ سزا نمازیں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے اور ایک یعنی وقت میں آپ جتنے وقت کی قضا نمازیں پڑھنے چاہیں جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ فجر کے وقت میں صرف فجری کی قضا کی جائے گی وقت مکرو نہیں ہیں تین اوقات جو ہے مکرو ہیں جن پہ جن میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے سورج کے طلوع ہوتے وقت سورج اب نکل رہا ہے تو اس وقت سے لے کر یعنی بیس منٹ تک جو ہے نماز نہیں پڑھنی چاہیے یہ وقت مکرو وقت ہے اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ نصف النہار شرعی ہے جب سورج جو ہے وہ سینٹر میں پہنچ جاتا ہے اس وقت جو ہے نماز پڑھنا مکرو ہے اس کے بعد آپ پڑھیں سورج جب غروب ہو رہا ہے تو یہ وقت جو ہے مکرو ہے اس میں نہیں پڑھیں باقی جتنے بھی اوقات ہیں اس میں جو ہے آپ پڑھیں اور جو ہے جس وقت بھی موقع مل جائے بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ عصر کی نماز سے پہلے چار سنت غیر موقع ہیں عشاء سے پہلے جو چار سنت غیر موقع ہیں ان ان کی بجائے جو ہے آپ قضا نمازیں پڑھیں جن نمازوں کے بعد نفل ہے مغرب کے بعد نفل ہے عشاء کے بعد نفل ہے ظہر کے بعد نفل نمازیں ان نوافل کی جگہ جو ہے قضا نمازیں پڑھی جائیں تو نفل تو جو ہے وہ واجب تو نہیں اور نفل پڑھ رہے ہیں اور جو واجب ہے ذمہ اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ پر سمجھانے کے لیے میں عرض کروں کہ کسی کا قرضہ آپ پر آتا ہے قرضہ آپ ادا نہیں کر رہے ہیں اور خیرات جو ہے وہ جناب تقسیم کر رہے ہیں یہ جو ہے پہلے واجب جو ذمے ہیں جو ضروری ہے اس اس, اس کو پورا کرنا چاہیے نہ صرف یہ کہ جو ہے ہم جو ہے وہ جناب سزا نمازیں جو ہے وہ نہ پڑھیں بلکہ جو ہم نوافل میں اور یا نوابل میں نہ پڑھیں ان کی جگہ یہ سننے سنت غیر موقع کا نفل ہے کوئی یہ تو واجب اس کو چھوڑ دیں ہم نہ سزا نمازیں پڑھیں تو یہ تو بہت ہی جو ہے یعنی ہماری کم فہمی ہوگی کہ ہم جو ہے ان اوقات سے اور ان جو ہے اوقات میں ہم جو ہے وہ فائدہ نہ اٹھائیں اس کی جگہ ہمیں سزا نمازیں ادا کرنا چاہیے تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے عبادت فرماتے کثرت سے روزے رکھتے اور جہاں تک کہ پندرہویں شب میں تو پوری رات جو ہے آپ عبادت میں گزار دیا کرتے تھے لیکن آج ہمارا حال جو ہے اس کے برعکس ہے اللہ تبارک بطالہ کی اس قدر جو ہے مہربانیاں اس قدر جو ہے اس کی رحمتوں کا نزول اور اس قدر اس کی رحمتیں بندوں سے قریب لیکن ہم اس, اس, اس ان ایام میں بھی اور ان اوقات میں بھی جو ہے ہم اپنی مغفرت کا سامان نہیں کرتے ہم اس کی رحمتیں اپنے دامن میں جو ہے وہ جمع نہیں کرتے بلکہ وہی جس طرح سے ہم ہم جو ہے غفلت میں رہتے ہیں ان ایام کو ان اوقات کو بھی جو ہے ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں اور جناب بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جناب خوش گپیاں کرتے ہوئے ہیں لوگوں کی برائیاں کرتے ہوئے اور نہ جانے کن کن جو ہے امور میں ان اجام کو ان راتوں کو گزار دیتے ہیں یہ بہت بڑی بھول ہے بہت بڑا نقصان ہے اور یہ کہ یہ بلکہ جو ہے جناب پٹاخوں میں اور جناب جو ہے جناب ایسے اختلاف شرا امور میں ان ایام کو جو ہے ہم بسر کر دیتے ہیں آتش بازی پٹاخے یہ جھریاں یہ سب کیا ہیں یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے یہ یہود و نصارہ کا معمول ہے اتنی دولت اور کتنا سرمایہ جو ہے ہم اس طرح سے ضائع کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو منع نہیں کرتے بچوں کو خوشی سے پیسے دیتے یہ سب جو ہے جو سرپرست ہے ان کے کھاتے میں ان کے نام امار میں سب جو ہے یہ گناہ درج ہوتے رہیں گے بچے جو بڑے جو جن کو لوگ جو سرپرست ہیں جن کے وہ ان کو منع نہیں کریں گے وہ تو ہوگا ہی گناہ کا لیکن جو اس کی تائید حمایت اور جو اس اس میں اپنے باوجود اس کے منع کر سکتے ہیں ان کی ذمہ داریاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے حدیث مبارک ہے کل لوکمراغل وکل رکن مسکول ان الروعیتی کمات علیہ السلام وسلم تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک ذمہ دار سے بات پوس ہوگی اس کے حوالے سے کہ تم جو ہے سرپرست تھے تم ذمہ دار تھے تم نے کیوں نہیں روکا کیوں نہیں منع کیا کیوں نہیں باز رکھا تو آپ سمجھ لیں کہ پھر ہمارا کل کیا جواب ہوگا کہ جب اللہ تبارک وطالعہ کے یہاں پیشی ہوگی اور نامۂ اعمال وہاں پر کھلے گا اور ہم سے یہ جب بات پرس ہوگی تو ہم جواب سوچ لیں ہمارا کیا جواب ہوگا تو یہ ہمیں آج جو ہے اس کی فکر کرنی ہے ہمیں جو ہے اس کا جائزہ لینا ہے اس کا احتساب کرنا ہے نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اپنے ماں تحتوں کو آج ہی سے جو ہے ان کو سمجھانا اور آج ہی سے ان کو جو ہے منع کرنا ہے اور ان کو جو ہے ان کی جو ہے برائیوں سے جو ہے وہ جو ہے آگاہ کرنا ہے کہ دیکھو تمہارے یہ اگر یہ کام کرو گے تو تمہیں جو ہے اس کا یہ اس کی یہ سزا ملے گی یہ گناہ ہوگا نہ صرف یہ کہ تمہیں جو ہے سزا ملے گی تم اگر بعض نہیں آؤ گے تو دوسرے لوگ بھی جو اس میں جو ہے یعنی قطاوار اور جو ہے ان سے بھی بات پر لہٰذا ہر ایسے کام سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھا جائے کہ جس سے کل آخرت میں پشمانی اور ندامت اٹھانی پڑے کباب معظم کے اس مہینے میں کم از کم ہمیں یہ تو کرنا چاہیے کہ ہم پورے مہینے جو ہے اہتمام نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں تو کم از کم پندرہویں شب میں ہمیں اپنے اپنی جو طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ تو اہتمام کرنا چاہیے آپ ذکر کریں عبادت کریں قرآن کریم کی تلاوت کریں ضرور شریف پڑھیں آرام بھی کریں پھر پھر عبادت میں مصروف رہیں اور یہ کہ پندرہویں جو ہے وہ تاریخ کا جو ہے وہ روزہ رکھیں اور اس طرح سے اللہ کے حضور گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی کے خاص گار ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے امن و عافیت اور عافیت و سلامتی کی ساتھ جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ ہمیں رکھے اور ہمیں جو ہے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے اور اپنے اور حبیب مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اطاعت پیار بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نہ باپ دعوانا الحمد لله رب العالمين